زندوں کا ہدیہ بننے والوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں میت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو جس طرح ڈوبنے والے کو سہارے کا انتظار ہوتا ہے اسی طرح مردہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی دعا اسے پہنچے والد یا والدہ یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے جب اسے کوئی دعا ملتی ہے تو یہ اسے دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی دعائیں پہاڑوں کی طرح بڑھا کر دیتے ہیں اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے ہدیہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم